حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے رہنے والوں یعنی یہودیوں کو وہاں کی کھجوروں کے باغات اور زمین نصف پیداوار کے عوض کام کرنے کے لیے عطا فرمائی ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو اڑسٹھ